مسلمانوں ان مجاہدین نے اللہ کے عذاب کو اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ بنے ہیں جب راتوں کو زانی زنا کر رہے ہوتے ہیں جب شرابی شراب پی رہے ہوتے ہیں جب سود خور اپنے سود سے لیے ہوئے نوٹ گن رہے ہوتے ہیں یہ مجاہد ہاتھوں میں کلاشن لیے سر پہ لمبے بار رکھے ہوئے کسی پہاڑی پر چڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے ان کی نظر کسی عورت پر نہیں پڑتی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا جب تم راتوں کو سو جاتے ہو یہ راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کر اللہ مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امت نبی پر رحم فرما ساری امت برباد ہو گئی خانہ کعبہ پہ یہودیوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی مسجد نبی کے گرد یہودیوں نے جال بچھا دیے اللہ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مسلمان بھوکے مر رہے ہیں انہیں روزی کمانے کے لیے برطانیہ اور امریکہ کے ویزے مانگنے پڑتے ہیں اللہ ایک زمانے میں یہی مسلمان تھے جن کے لیے تو نے آیتیں اتاری تھی یا سلون کا انل انفال غنیمت نازل ہو رہی تھی أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ مارے غنیمت مل رہا تھا آج یہ مسلمان انگریزوں کے نیچے جا رہا ہے بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے بچے اپنی ماں کا زیور بیچنے پہ مجبور ہے بھائی اپنی بہن کا دوپٹہ بھیجنے پہ مجبور ہے اللہ اس امت پہ رحم فرما تیرے نبی نے کہا تھا تم جہاد چھوڑو زلیل ہو جاؤ گے اللہ ہم زلیل ہو چکے ہیں ہمیں کتوں سے بدتر قرار دیا جا رہا ہے آج کتوں کے تحفظ کے لیے تنظیمیں ہیں گھوڑوں کے تحفظ کے لیے تنظیمیں ہیں مگر مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوئی تنظیمیں نہیں ہے آج چار سو افغانی مسلمان ایک سمندر میں جہاز کے اوپر پڑے ہیں آسٹریلیا انہیں نہیں لیتا انڈونیشیا انہیں نہیں لیتا کوئی ملک انہیں نہیں لیتا ہماری قوم رسوا ہو گئی اللہ ہم واپس جہاد پہ آ رہے ہیں اللہ ہماری جانیں لے لے میری ماں کا دوپٹہ واپس دے دے میری بہن کا پردہ واپس دے دے بابری مسجد واپس دے دے مسجد اقسا واپس دے دے اسلام کو عزت واپس دے دے گناہ گاروں جب تم رات کو بلو پرنٹ فلمیں دیکھتے ہو یہ مجاہد مسلح پہ روتا ہے جب دن کو تم گناہوں کے لیے بازاروں میں نکلتے ہو یہ مجاہد گنے لے کر مشرقین کے سینے چیرتا ہے آخر ان مجاہدوں نے مسلمانوں کو نقصان کیا پہنچایا